عروہ نے بیان کیا ان سے زینب بنت ام سلمہ نے ان سے ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میں بیمار ہو گئی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر لوگوں کے پیچھے سے سوار ہو کر طواف کر لے چنانچہ میں نے جب طواف کیا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے بازو میں نماز کے اندر وطور و کتاب مستور کی قرت کر رہے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو تینتیس